وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال المسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری محترم ماؤں بہنوں اور عزیز بیٹیوں اور میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کا دین کی نسبت سے جہاد کی نسبت سے مل بیٹھنا یہ اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے اور ہم اس پر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی امید رکھتے ہیں ممکن ہے ہمارا یہ وقت کسی گناہ میں یا کسی فضول کام میں ضائع ہو جاتا اللہ پاک نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں پہنچا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رحمت اور محبت متوجہ ہے اور جب اللہ پاک کی رحمت اور محبت متوجہ ہو تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنا سب کچھ اللہ پاک کے لیے پیش کر دے اور اللہ پاک سے محبت کا سچا حق ادا کرے خواہش کی خاطر اسے اپنی جان ہی کیوں نہ لٹانا پڑے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس مجلس میں حاضری کی توفیق بخشی ہے اور ہماری زندگی کی ان چند گھڑیوں کو اس نے قیمتی بنا دیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جہاد جو اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے اور اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ ہے اس جہاد کی معاونت کے لیے جو کچھ کیا جائے اس میں بھی اللہ پاک قتال و جہاد کا اجر عطا فرماتے ہیں چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب بدائے ثنائے میں جہاد کی تعریف لکھی ہے الجہاد هو القتال فی سبیل اللہ جہاد نام ہے اللہ کے رستے میں لڑنے کا مباشرتاً خود میدان میں نکل کر او معاونتن یا تعاون کرتے ہوئے بے مال مال کے ذریعے سے او رعین یا مشورہ دینے کے ذریعے سے او تکثیری سوادن یا صرف مجاہدین کی تعداد بڑھانے کے ذریعے سے تو ہم بھی الحمد اسی قتال فی سبیل اللہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو دنیا بھر میں اللہ کے منتخب بندے اور اللہ کے منتخب اولیاء فدائی مجاہدین دنیا بھر میں جہاں جہاں لڑ رہے ہیں ہم ان کی معاونت کے لیے بیٹھے ہیں ان کا پیغام ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے موقف کی وضاحت کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں جبکہ آج لڑائی کا دور دنیا سے ظاہری طور پہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل عیاشی اور فحاشی کو اپنی زندگی کا مشن بنا چکی ہے تو آخر یہ چند لوگ کیوں لڑ رہے ہیں ہم ان کے موقف کی تائید کے لیے بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے اموال جمع کرتے ہیں اور اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ جو اس وقت دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے گولیوں کے برست فائر کر رہے ہوں گے یا کسی مورچے پہ چڑھ رہے ہوں گے یا کسی پہاڑ کو روند رہے ہوں گے یا کسی وادی کو عبور کر رہے ہوں گے اور آسمان کے فرشتے بھی ان کے ساتھ اترے ہوئے ہوں گے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ اجر میں انشاءاللہ شریک رہیں گے اس تعریف کی وجہ سے جو تعریف جہاد و قتال کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس مجلس میں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس نے ہمیں اس مجلس میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو بے عمل اور بد عمل نہیں بلکہ با عمل اور سچے لوگ ہیں اور اپنی جان اور اپنے خون کے ذریعے سے اپنی سچائی کی گواہی دیتے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہاں گجرا والا میں نشان حق کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد ہوا تھا شیراں والا باغ میں ہماری بہت ساری بہنوں کے شکایتی خطوط آئے کہ انہیں اس جلسے میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی میں نے یہاں کے منتظمین سے اور اپنے صوبائی منتظم صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس رات کو انتظام کرنے کی کوئی باپردہ شکل وجود میں نہیں آ سکتی تھی مختصر انتظام کیا گیا تھا لیکن باقاعدہ اس کی دعوت دینے اور اس کو پھر سنبھالنے کی کوئی ان کے پاس صورت نہیں تھی زیادہ مشغولیت کی وجہ سے اور لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے تو اس میں ہماری جن بہنوں کی دل شکنی ہوئی ہے ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں ہم اپنے اس قافلے میں اپنی اس جماعت میں اپنی مسلمان بہنوں کا برابر کا حصہ سمجھتے ہیں ان کی دعائیں ان کی پرخلوص محنت ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے لیے ایک سعادت ہے البتہ پردے کا خیال رکھنا ہوتا ہے شرعی حدود کو نہیں پھلانگا جا سکتا اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ہی کام کیا جا سکتا ہے اس لیے آج اس جلسے کی جگہ صرف خواتین کو دعوت دی گئی تاکہ وہ آئیں اور آ کر جہاد کی اور دین کی بات سن سکیں اب جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت کو دو طرف سے دعوت آ رہی ایک تو دنیا دار طبقہ یا دنیا کی محبت اسے بلا رہی ہے اور دوسرے پھر دین دار اسے بلاتے ہیں کہ دین کی طرف آؤ دو دعوتیں ہر عورت کے دونوں کانوں میں پڑ رہی دنیا اسے اپنی طرف کھینچ رہی جبکہ دین دار طبقے اسے دین کا کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں اکثر خواتین نے تو دنیا کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اس چیز پر جتنا بھی افسوس کیا جائے جتنے بھی آنسو بہائے جائیں بہت کم ہے کہ ہماری اکثر ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دنیا کی دعوت کو قبول کر لیا ہے وہ آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو چکی انہیں مجاہدین تو کیا یاد رہتے انہیں اپنی قبر تک یاد نہیں انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ چند دن کے بعد انہیں کچھ اور لوگ مل کے کفن پہنا دیں گے اور جا کے قبر میں ڈال دیں گے جہاں حساب کتاب شروع ہو جائے گا بھلا دیا انہوں نے اس لیے ہر کفر کے مرکز پہ عورتوں کا ہجوم ہے ہر گناہ کے مرکز پہ عورتوں کا ہجوم ہے ابھی آخری اشرا آپ دیکھ لیں گے آسمان سے روح القدس اور فرشتے زمین پہ اتر کے پوچھتے پھر رہے ہوں گے کہ کس نے مغفرت کرانی ہے اور آخری عشرے میں للت القدر کی رحمتیں زمین پر برس رہی ہوں گی مگر مسلمان عورتوں کا ہجوم بازاروں میں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے عید کی خوشیاں منانی ہیں اور اپنی عید کی ایک دن کی خوشی کی خاطر وہ للت القدر کو بھی تباہ کریں گی رمضان المبارک کی راتوں کو بھی تباہ کریں گی اپنے پردے کو بھی تباہ کریں گی فلموں کی یہاں چلے جاؤ فلمیں دیکھنے والی عورتیں مردوں سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں کیبل نیٹ ورک اور ٹی وی کے سامنے دو زانو بیٹھنے والے مرد تھوڑے ہیں ہماری خواتین زیادہ ہیں کپڑوں اور فیشن اور میک اپ اور ان چیزوں میں زیادہ خریداری ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی کر رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے یہاں تک کہ فلم انڈسٹری کی جو رپورٹ آ رہی ہے مسلمان بچیاں نعوذ باللہ گھروں سے بھاگ بھاگ کے وہاں پہنچتی ہیں کراچی اور دوسرے شہروں میں کہ ہمیں فلموں میں کام کرنے کے لیے بھرتی کر لیا جائے نعوذ باللہ اسی طرح پہلے جہاز کے اندر اور ایئر ہوسٹس ہوتی تھی اب بسوں کے اندر بھی انتظام ہو گیا کہ وہاں بھی مسلمان بہن بیٹی کو مردوں کے سامنے مسکرا مسکرا کے پانی پیش کرنے کے لیے اس ذلت ناک زندگی میں پیش کیا جائے گا عورت پر کسی مرد نے ظلم نہیں کیا عورت پر دین اسلام نے ظلم نہیں کیا عورت نے خود مسلمان بہن نے خود اپنی قبر کو بھلایا اپنے مشن کو بھلایا اپنے ایمان کو بھلایا اپنے نظریے کو بھلایا اپنی موت کو بھلایا قبر کے کیڑوں اور سانپ اور بچھوؤں کو بھلایا اپنے نبی کے فرامین کو بھلایا حضرت اماں عائشہ اور اماں فاطمہ کی زندگیوں کو بھلایا ازواج متحرات کے طور طریقوں کو بھلایا انہوں نے قرآن پاک کی صورت نساء جو عورتوں کی صورت صورت رجال قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ مردوں کی صورت لیکن صورت النساء موجود ہے کہ رب نے اتنا کرم فرمایا کہ باقاعدہ ایک صورت نازل فرما دی لیکن ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی نے اس کو بھی بھلا دیا بس کافروں نے اسے کہا کہ تجھے مرد نے جکڑ رکھا ہے اٹھ تو آزاد ہو جا اسے چند دنیا کی بکی ہوئی عورتوں نے کہا کہ اسلام نے تمہیں دبا رکھا ہے تم اٹھو اور اپنے حقوق حاصل کرو وہ اٹھی اور پھر سب کچھ بھول گئی اپنا ایمان اپنا نظریہ اپنی قدرے اپنی عفت اپنی پاک دامنی اپنا وہ اونچا مقام جس مقام پہ رب نے اسے جا بٹھایا تھا بھلا کر وہ میدان میں اتری اور پھر ایسی رسوا ہوئی کہ آج کہتی ہے کہ عورت دنیا کی سب سے مظلوم ترین مخلوق ہے عورتوں پر سوائے ان کے نفس کے کسی نے ظلم نہیں کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی نے عورتوں کی ان صورت حال کو دیکھ جلدی متاثر ہونے کی ان کی عادت کو دیکھ ناشکری کرنے والے ان کے مزاج کو دیکھ فرمایا انی اری تو کنہ اکثر آل نار جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا صحابہ کی عورتیں تو بہت عجیب تھیں یہ لفظ ان کے لیے بالکل ناقابل برداشت لیکن بغاوت پہ نہیں اتری کہ مردوں کو کیوں نہیں سمجھاتے جا کے جیسے آج خواتین کے لیے جب بھی کوئی بیان ہو تو کہتی ہیں مردوں کو بھی تو سمجھائیں مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے مسلمان بہن بیٹی سمجھ جائے تو بہت ساروں کو سمجھا لیتی بہت ساروں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے مردوں کے عقل مند مردوں کے دماغوں پر قابض ہونے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ عورت ہے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت فلسفی اور بہت منطقی اور بہت سائنسدان اور بڑے روشن خیال دانشور سمجھتے ہیں جب کوئی خاتون ان کے دماغ پہ قابو پا لیتی ہے تو پھر وہ اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں جب مسلمان عورت برائی کی طرف آتی ہے تو برائی پر لوگوں کے ذہن منتقل کر دیتی ہے لیکن جب یہی عورت فرشتہ صفت بن کے ایمان پر آتی ہے تو رب قرآن میں جب ایمان کی مثال پیش کرتا ہے تو کسی مرد کو پیش نہیں کرتا اللہ للذین آمنوا بنگا فرعون اللہ پاک ایمان والوں کے لیے جو مثال پیش کرتا ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی پیش کرتا ہے اور مریم کی پیش کرتا ہے اس لیے کہ جب عورت نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو اب رب بھی اس کے ایمان کو بطور مثال کے لوگوں کے سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ ایسا ایمان ہو تو پھر وہ ایمان رب کے ہاں قبول ہوتا ہے یہ بہت عجیب صورت حال ہے خیر بہت لمبی درد کی داستان ہے کس کس چیز کو عرض کروں آج ہماری مسلمان ماں بہن بیٹی نے دنیا کی دعوت کو زیادہ قبول کیا اور دین کی دعوت کو بہت تھوڑا قبول کیا مجھے گولڈا شریف جانا ہوا بڑے بزرگ گزرے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے دعوت مباللہ دی تھی اور اس کے خلاف کافی محنت فرمائی تھی پھر مرزا نے بھی ان کے خلاف ایک کتاب لکھی تحفہ گولڑویا اسی اسی کتاب میں اس نے جہاد کے خلاف کافی ساری باتیں لکھی میں نے کہا بزرگ گزرے ہیں دیکھیں کہ ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے مزار پہ کیا ہو رہا ہے جب میں وہاں گیا تو ہماری مسلمان عورتیں باقاعدہ قبر کو سجدہ کر رہی تھیں میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے میں نے کہا کہ پیر صاحب زندہ ہوتا تو خود خود بتاتے ان کو کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے یا آ کے کسی قبر کو کرنا ہے دنیا چاہیے نا دنیا کوئی روٹ گیا اب ہماری مسلمان عورت نے اسے منانا ہے اگر اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اس کے لیے کسی قبر پہ سجدہ کرنا پڑے یا جا کے رب کا انکار کرنا پڑے کر گزرے گی دنیا مقصود بیٹے مصیبت میں آ گئے قرضے میں آ گئے اب ایک ایک کے در پہ جا کے جھکے گی ایک ایک کے در پہ جا کے جھکے گی بس بیٹے کا قرضہ اترنا چاہیے بیٹے کا قرضہ اترنا چاہیے خامد کوئی مصیبت میں آ گیا تب جا کے کسی درگاہ میں چھکی ہوئی آج مزاروں پہ جاؤ سب سے زیادہ ہجوم مسلمان عورتوں کا نظر آتا ہے ان میں سے کسی عورت سے پوچھو کہ کیا کرنے کے لیے آئی ہو سوائے دنیاوی مقاصد کے اور کچھ ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے پیسہ عزت رشتہ خاندان میں عزت بس انہی چیزوں میں مرتی جا رہی ہے حالانکہ اس نے اپنے رب کو اگر پہچانا ہوتا اسے پتا ہوتا کہ روزی لکھی جا چکی ہے نہ کسی کے سامنے جھکنے سے بڑھتی ہے اور نہ گردن سیدھی کرنے سے کم ہوتی ہے اگر اسے پتا ہوتا قرآن پاک کا تو اس کا یقین کامل ہوتا کہ یہ بولی میں یہ شاہ انا تھا وہ بولی میں یہ شاہ کپور اوسم کی جم بکرانا تھا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے نہ تو کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے بیٹی بیٹا بن جاتی ہے اور نہ کسی کے سامنے جا کے جھکنے سے کوئی بانج عورت بچہ دینے کے قابل بن جاتی ہے ہاں قرآن یہ تو بتاتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی نبے سال کی عمر کی بانج عورت تھی جب اس نے رب کے سامنے سر جھکایا رب نے اسے یا جیسا نبی بیٹا عطا فرما دیا قرآن یہ تو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک سو سال کی عمر میں بانج تھی بڑھیا تھی لیکن جب رب کی خاطر اس نے سر جھکایا ایک اللہ کے سامنے جھکی اللہ نے اسے اسحاق جیسا نبی بیٹا دے دیا اسحاق کو یعقوب دیا یعقوب کو یوسف دیا یعقوب کو بارہ بیٹے دیے ان کی کی نسل میں سے ہزاروں نبیوں کو جاری کر دیا اے عورت جب تو اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو نبی کی ماں بنتی ہے اور جب تو جا کے قبروں کے سامنے جھکتی ہے نہ تیری دنیا سلامت رہتی ہے نہ تیری آخرت بچتی لیکن آج جا کے دیکھو ہر قبر پہ ہر گمراہی کی جگہ ہماری مسلمان بہنوں کا ہجوم ہے کس پاگل نے آپ کو کہا ہے کہ یہ قبروں والے تمہارے مسئلے حل کر سکتے ہیں یہ قبروں والے جب تک زندہ تھے ایک ایک کو بتاتے رہے کہ اللہ کے سامنے جھکو بتاؤ نبیوں سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے حضور پاک نے فرمایا حضور پاک نے فرمایا کہ لانا تو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عید گاہیں بنا لیا سجدہ گاہیں بنا لیا خبردار میری قبر کو سیدا گاہ مت بنانا جب آقا مدنی جن کی زیارت کے لیے جبرائیل ترستے تھے جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے جبرائیل رک گئے اور آقا آگے چلے گئے جبرائیل نے کہا میں اس سے آگے جا نہیں سکتا میرے پر جل جائیں گے میرا اس سے آگے پہنچ نہیں ہے آقا کی پہنچ اس سے بھی آگے ہوئی جب اس نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسے سجدہ جائز ہو سکتا کہا گیا عورت اگر تجھے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تجھے حکم دیا جاتا کہ اپنے خامند کے سامنے سجدہ کر لیکن نہیں سجدہ صرف ایک رب کو نظر نیاز ایک رب کی ہے الحمد سے لے کے بنناس تک قرآن پڑھو یہ مسئلہ سراحت کے ساتھ مذکور ہے بات لمبی نکل جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو دعوتیں ہیں عورت کے پاس ایک اسے دنیا کی طرف کھینچ رہی ایک دعوت اسے آخرت دیندار لوگوں کی طرف سے ہماری اکثر عورتیں دنیا کی دعوتوں میں پڑ گئی یہ عامل نجومی بیٹھے ہوئے ہیں گجرا والا میں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں بلکہ انا للہ بہت زیادہ ہیں سڑکوں پہ جاؤ کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود ہے قرآن میں حدیث میں سنت میں مسلمان عورتیں اپنے ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دے کے بیٹھی ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے جو کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گا قیامت کے دن ایک انگارہ اس کے ہاتھ پہ رکھا جائے گا جو اس کے ہاتھ کو کاٹ کے پورے جسم میں گھس جائے گا اس کے اتنا شدید انگارہ وہ ہاتھ جا کے دے رہی ہوتی ہیں جی میری قسمت دیکھنا میری قسمت دیکھنا اس بیچارے کو قسمت پتا ہوتی تو دکان کھول کے بیٹھا ہوتا کمانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن انگوٹھیوں میں پتھروں میں قسمت اب پتھروں میں کیا رکھا ہوا پتھر کیا دے سکتے ہندو بھی جا کے انہی کے سامنے جھکتے ہیں ہم بھی انہی کے سامنے جھکتے ہیں بس ہماری جن عورتوں کے دماغ پہ دنیا سوار ہو چکی انہیں روزی میں برکت چاہیے ہر حال میں خواہ اس کی خاطر ایمان ہی کیوں نہ چلا جائے انہیں اپنی بیماری کا علاج چاہیے خواہ اس کی خاطر ان کا دین اور ان کا حیا ہی کیوں نہ چلا جائے مدینہ منورہ میں ایک عورت پھرتی تھی کالی کلوٹی بڑھیا صحابہ دور سے کھڑے ہو کر مسلمان عورتیں دروازوں سے جھانک جھانک کے کہ دیکھو جنتیا جا رہی ہے جنتیا جا رہی ہے جس کے جنت میں جانے میں شک نہیں ہے کہا کون عورت ہے یہ کہا یہ ایک کالی عورت تھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا بیچاری کو حضور پاک کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے دعا فرما دیجیے اللہ مجھے شفا دے دے اللہ مجھے شفا دے دے اور جب دورہ پڑتا بیچاری گر جاتی تھی تو جسم سے کپڑے بھی کچھ ہٹ جاتے اور جسم نظر آنا شروع ہو جاتا اس پہ زیادہ پریشان تھی کہ میں تو میرا جسم کوئی غیر مرد دیکھ لے گا بڑا مشکل ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ ایک بات بتا یا تو تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تیرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اللہ شفا دے دے گا یا پھر تو اس بیماری کو برداشت کر لے اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے گا فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے مجھے شفا نہیں چاہیے یہ دنیا تو چار دن یہاں تو بھوکا بھی گزار لیتا ہے پیٹ بھرا بھی گزار لیتا ہے آپ یاد کرو کبھی کوئی رات آپ کی تکلیف میں گزری ہو گئی گزر گئی نا اور کوئی رات بہت مزے میں گزری ہوگی گزر گئی نا گناہ تو صرف مزہ دے کے ختم ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی کالک چھوڑ جاتے ہیں اور مصیبتیں اپنا دکھ دے کے ختم ہو جاتی ہیں اور پیچھے اپنی راحت چھوڑ جاتی ہیں ان مال اسرے اس ہر ہر تنگی کے ساتھ اللہ پاک نے دو کشادگیاں رکھی ہوئی دو کشادگیاں کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے ہاں ایک دعا تو کر دیجیے وہ تو شریح مسئلہ ہے کہ کپڑے میرے نہ اترا کریں جب میں گر جایا کروں تو حضور نے دعا فرما دی آگے مرگی کا دورہ ہوتا تھا گر جایا کرتی تھی بس کپڑے نہیں اس کے دائیں بائیں ہوتے تھے اور بے ہوشی میں رہتی سارے صحابہ اور عورتیں کہتے تھے کہ دیکھو کیسی جنت ہی ہے جس کو حضور نے جنت کی بشارت ہماری مسلمان عورت کو تو مسئلہ حل کرانا ہے میں جی فلاں بابے کے پاس گئی وہاں کچھ نہیں ہوا اس نے چار طویز دیے وہ پی لیے پھر میں دوسرے کے پاس گئی پھر اس نے ایک عورت کے پاس بھیجا پھرتی رہو پھرتی رہو پھرتی رہو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوگا یہ تمہاری جیب بھی کاٹیں گے تمہارا ایمان بھی ختم کریں گے تمہیں پچیس پچیس ہزار تعویذ بھی پلائیں گے تمہارے گھر میں جوتے بھی لٹکائیں گے تمہارے گھر میں انڈوں کے خول بھی بھیجیں گے تمہیں سوئیاں اٹھانے کے لیے بھی کہیں گے تمہیں دریاؤں کے کنارے جا کے بیٹھنے کے لیے بھی کہیں گے کیوں نہیں رب کا قرآن پڑھتی ہو سورہ فاتحہ سے تک اللہ پاک نے اس قرآن کے برکت سے لوگوں کے کینسر ٹھیک کر دیے اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ٹی بی کے امراض ٹھیک کر دیے اس قرآن کی برکت سے اللہ نے بغیر بچوں والوں کو بچے عطا فرما دیے جن کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے اس قرآن کی برکت سے اللہ جادو کو توڑ دیتا ہے اس قرآن کی برکت سے آسیب ختم ہو جاتا ہے اس قرآن کی برکت سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے اس قرآن کی برکت سے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس قرآن کی برکت سے بے وفا درست ہو جاتا ہے پہلے اس قرآن کو کو پڑھ کے کے کے تو تو تو دیکھو دیکھو دیکھو سمجھ اس اس عمل کر کا ادب احترام کر کے تو دیکھو ایک کتاب سات آسمانوں کے اوپر سے آئی ہے رب نے اسے بھیجا ہے جبرائیل اسے لایا ہے محمد عربی نے اسے سینے پہ سنبھالا ہے صحابہ نے خون دے دے کے اس کی حفاظت حفاظت کی ہے کیا دنیا کا کوئی کلام اس کتاب کے برابر ہو سکتا ہے کیوں پھر دھکے کھاتے پھرتے کیوں پھر لوگوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو رسوا کرتے پھرتے عاملوں کے ہاں عورتوں کا رش نجومیوں کے ہاں عورتوں کا رش فلم ڈائریکٹروں کے ہاں ہماری بہنوں کا رش اور میری بہن خدا کے لیے مدینہ میں واپس آ جائے میری بہن اللہ کے لیے واپس آ جائے واپس آ جائے اب تو بہت ستیہ ناس ہو گیا اس امت کا بہت ستیہ ناس اب تو خون کے قطرے گننے کا کوئی حساب نہیں اب تو اتنا ظلم ہو گیا کہ اس ظلم کا کوئی کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا اور تجھے فکر ہے کہ تیرے جوڑے بیس ہیں یا تیس ہیں کاش تو چار جوڑوں پہ تلاش کرنے والی ہوتی کاش تجھے جوتی کا ایک جوڑا یا دو جوڑے کافی ہو جاتے گھروں کی الماریاں تو کھنگال کے دیکھو صرف جوتے اتنے نظر آتے ہیں کہ اگر خدا نے ایک ایک بھی سر پہ مارا حساب لینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے کچھ بھی نہیں بچے قرآن پاک نے جن گھروں کا تذکرہ کیا ہے سورہ حجرات میں وہ کچے گھر تھے اما عائشہ صدیقہ جہاں جبرائیل زمین پر آیا کرتا تھا تجھے تیرے پکے گھر میں سکون نہیں ملتا تیرا خامن دائیں بائیں نظریں بکھیرتا ہے اس لیے کہ تو نے بھی تو رب سے بے وفائی کی تو رب کی وفادار بن جا تیرے سارے خود تیرے وفادار بن جائے بس کرو اس دنیا پرستی کو خدا کی یقین کرو رب کے اوپر یقین اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرو قبروں کو یاد کرو وہاں چند دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا ایک خانقاہ میں وہاں ایک مجذوب سا آدمی ہے قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کبھی کہاں کبھی جنگلوں میں ازدہ لڑ جاتے ہیں سانپ لڑ جاتے ہیں اللہ کا ولی ہے پھرتا رہتا ہے وہ ایک ذمہ دار کی بیوی مری اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئی ایسا عذاب اس کو محسوس ہوا اس قبر پہ کہ تڑپتا ہوا واپس آ کے گرا کر کے اندر اور جسم گرم تھا اور سرخ تھا ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ دہی ڈالتے تھے لسی پلاتے تھے ایک ہفتہ نہ رات کو سو سکا نہ دن کو سو سکا میری بہن تجھے تو صرف دنیا کی مصیبتوں پہ رونا اور ٹسوے بہن آ گئے ہیں نا چار آسو بہا کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کبھی اللہ کے سامنے بھی رات کی تنہائی میں روئی ہے اس خبر کے عذاب میں سے ہڈیوں تک نہیں پہنچے گا ہڈیوں کے کودے تک پہنچے گا اس آگ تک جو صرف سینے کو نہیں جلائے گی تب تلی دلوں کو بھی راک کر کے رکھ دے گی کیا تجھے وہ زنجیریں یاد نہیں جن سے جسموں کو پرو دیا جائے گا جب تو خوشو خزو کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گانے سنتی ہے ڈانس دیکھتی ہے اپنی آنکھوں کو ناپاک کرتی ہے تجھے یاد نہیں ہوتا نہ ان کا لم و جہیما علیما سلا سلاسلہ کیسی کیسی زنجیریں رب نے تیار کر رکھی ہیں رب اپنے بندوں کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا ما یفال اللہ ان شکر تم بامن تم وکار اللہ شاکرن علیما اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم تو اللہ کے اپنے بندے ہو لیکن سوچو تو صحیح تم نے بھی رب کی کون سی مان رکھی ہے کیا تمہاری آنکھیں تمہاری آنکھیں غیر محرموں سے محفوظ ہے کیا تمہارے کان گانا سننے سے محفوظ ہے کیا تمہاری زبان غیبت جھوٹ اور بہتان بازی سے محفوظ ہے سوچو تو صحیح تم نے اس ادنا سی زندگی جس کی ایک ایک چیز چیز لکھی ہوئی ہے اس کی خاطر تم نے اپنی اس قبر اور آخرت کو بھلا رکھا ہے جس قبر اور آخرت میں جا کے ایک ایک منٹ کا عذاب لاکھوں سال کی دنیا کی لذت سے زیادہ بھاری ہوگا اور یہاں سے جانے والا ہر شخص ہاں اسے دنیا کے اندر بیس کوٹیاں اس کے پاس سینکڑوں جوڑے کپڑے ہوں دس دس گاڑیاں اور کاریں کھلی رہتی ہوں جب مر کے جائے گا تو اسے لگے گا کہ میں دنیا میں ایک منٹ یا آدھا منٹ رہ کے آیا اس ایک منٹ اور آدھے منٹ کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد اور پھر ان حالات میں جب کہ آج مسلمانوں پہ کیا کچھ نہیں بیت رہا کافر مزاق کیوں اڑاتے یہ جو صرف میک اپ کا سامان آج کل آ رہا ہے ہمارے سنگاپور سے اور دبئی سے اور ان جگہوں سے دبئی تو صرف گزر گاہ ہے اور جاپان سے اور فلاں سے صرف میری مسلمان بہن کو ڈسٹمبر کرنے کے لیے صرف اس سامان کی قیمت سے اگر شہیدوں کے گھروں میں بھیج دی جاتی خدا کی قسم کسی شہید کی بیوی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی ایک ایک لوشن ہزاروں روپے کا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لوشن پھر دوسرا لوشن پھر تیسرا لوشن پھر ناخون پالش کے طرح طرح کے رنگ ہیں بجیب بے حیائی ہے نہ وضو درست نہ نماز درست طرح طرح کی لپسٹکیں ہیں اللہ پاک نے ہونٹ دیے ہیں ان پہ خود رنگ لگا کے بھیجا اللہ پاک نے ہر چیز کو اس نے اپنے حسن و جمال کی تمام شکلیں دے کر بھیجی ہے بد بخت ہوگا وہ خامن جو اپنی بیوی کو صرف جاپان کی لپسٹک کی وجہ سے پسند کرتا ہوگا یا انہیں چیزوں میں تولا جادو ہوگا بد بخت ہوگی وہ ساتھ جو اپنی بہو کا سامان دیکھ کے اس کی عزت یا ذلت کا اندازہ لگاتی ہوگی کہ کتنا جہیز اٹھا کے لائی ہے مسلمان ساتھ ایسی نہیں ہو سکتی مسلمان بہو ایسی نہیں ہو سکتی مسلمان خامند اور بیویاں ایسی نہیں ہو سکتی آج کتنی تسن اور بناوٹ نقلی بال لگانے پڑتے ہیں نقلی پلکیں سجانی پڑتی ہیں ناخنوں کے اوپر طرح طرح کے رنگ کرنے پڑتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے تم بھول کے ان معصوم بچوں کو جن کے پچیس پچیس سال کے جوان والد تمہاری اور میری عزتیں بچانے کے لیے سبا ہو گئے تم بھول گئے اپنی ان بہنوں کو جن کے جوان سہارے چھین لیے گئے تم نے بلا دیا اپنے ان قیدی بھائیوں کو جو تم جیسی بہنوں کی دعاؤں کے لیے آج جیلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں کیا تم نے مسجد اقسا اور بابری مسجد کو بھلا دیا یہودیوں کی عورتوں نے اپنے اوپر میک اپ حرام کر رکھا ہے وہ فوج میں بھرتی ہوتی ہے وہ میدانوں میں جا کے ٹریننگیں اور ورزشیں کرتی ہے کہ دنیا میں یہودیت کا گند پھیلائیں گی اس کی خاطر وہ اپنا مال پورا قربان کرتی ہے وکیل یہودی تو سب کچھ خرچ کرے اور اما عائشہ کی بیٹیاں میک اپ کا سامان خرید خرید کے ایک دوسرے پہ فخر کرتی رہے تف ہے ایسی زندگی پر یہ اس زندگی اس قابل ہے کہ اس پر اللہ سے توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اس پر اپنے دماغ کی ترجیحات بدل دو میری بہنوں اپنے دماغ کی ترجیحات بدل دو خدا تمہیں وہ عزت بغیر میک اپ کے دے گا کہ یہ بیوٹی پارلر سے نکلنے والی اس عزت کو ترستی رہ جائے گی سیدنا فاروق اعظم کو عزت ملی تو پیمند والے کپڑوں میں ملی ہے حضرت اما عائشہ کو عزت ملی تو اس حال میں ملی کہ سارا دن سونا چاندی بانٹتی ہے اور شام کو خود افطار کرتی ہے تو زیتون کا تیل پینا پڑتا ہے اس کو کیسی عزت دی آج عائشہ کا نام لیتے ہی سر سے لے کے پاؤں تک دل ایمان سے بھر جاتا اور ایک نورانی کیفیت محسوس ہوتی ہے کیا یہ اما کے سینڈل کی وجہ سے ہے ان کے کپڑوں کی وجہ سے ہے نہیں اما کی ایمان کی وجہ سے ہے اما کے فقر کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ مرد پیچھے رہ گئے عبداللہ بن زبیر بھانجا ہے ملک پورے علاقے میں ان کی عمارت قائم ہے آ کے پیسے دے کر گیا شام کو آیا تو پھر ختم پھر بوری بھر کے بھیجی سونے چاندی کی شام کو آیا تو پھر ختم کہنے لگا کہ خالہ میں آپ کے لیے بھیجتا ہوں آپ سارا بانٹ دیتی ہیں اتنا غصے ہوئی کہا کہ خدا کی قسم عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی ایسا جو مجھے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے جاؤ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں پھر وہی عبداللہ بن زبیر ادھر منتیں ادھر منتیں اس کی سفارش اس کے ترلے اے میری بہن روٹھی بیٹھی ہے کہ مجھے فلاں چیز لے کر نہیں دی اور اما عائشہ روٹھی بیٹھی ہے کہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیتے ہو اللہ کے رستے کتنا فرق تھا ذہن کا کتنا فرق ہے سوچ کا ہمارا روٹھنا دنیا کی غلاظت گھر میں جمع کرنے کے لیے اور اما کا روٹنا اس بات پہ کہ تم مجھے یہ کہتا کیوں ہے کہ میں چار ہم اپنے پاس رکھ لیا تھا ہماری مسلمان بہن اپنا دماغ درست کر لیتی اپنا ذہن اور نظریہ ٹھیک کر لیتی مسلمانوں کا مال جہاد میں لگتا مسلمانوں کا مال خیر پہ لگتا سچ بتاؤ دل تھام کے بتاؤ کہ آج جتنا پیسہ ان عورتوں کی فرمائشوں پہ خرچ ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے شادی پہ کہو منتیں کرو ان کی ان کے پاؤں پڑ جاؤ ان عورتوں کے بھائی برات کا کھانا اسلام میں نہیں نہیں ہے برات کا کھانا جو برات تمہارے گھر لڑکی لینے کے لیے آتی ہے اس کا کھانا نہیں ہے اسلام کہیں نہیں لکھا ہوا دو تین آدمی جائے جا کے بچی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے خامن کے ذمے ہے کہ وہ ولیمہ کرے لڑکی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ برات کی اتنی منتیں کرو میں نے خود عورتوں کی منتیں کی اس سلسلے بس نہیں جی منہ پھلا کے بیٹھ جائے گی رونا دھونا قرآن سامنے رکھ لیا اور چیخنا اور چلانا برادری کیا کہے گی تو ناک تو فلاں بیچارے کے ڈیڑھ دو لاکھ گئے ادھر قرضہ مانگے گا ادھر قرضہ مانگے گا مسجد میں جا کے جی میری چار بچیاں ہیں میری امداد کرو مالداروں کے دروازے پہ جا کے حدیث میں آتا ہے جو بھیک مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت اڑا ہوا ہوگا اور منگواؤ بھیک اپنے خامدوں کو اپنے بھائیوں کو بھیک منگواؤ بھیک بھیک منگواؤ ناک نہیں سنبھلتی ناک نہیں منت ہے کہ یہ جہیز بند کرو خدا کی بند مجھے یاد ہے میری زندگی کے پندرہ سے بیس سال ہو گئے لوگوں کے سامنے روتے ہوئے اس جہیز کے مجھے لوگوں کے حالات پتا ہے میرے پاس آتے ہیں جس باپ کے سامنے اس کی, اس کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو رہے ہوں اس باپ سے پوچھو کہ وہ رات کو بستر پہ سوتا کیسے ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں یہ کہاں سے آیا جہیز ہم رام اور کرشن کو ماننے والے تو نہیں ہیں ہم گرو گوبند سنگھ کے ماننے والے تو نہیں ہیں گرو نانک کے پیروکار تو نہیں ہیں ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں اور محمد عربی کی بیٹی کا جہیز دیکھا تم نے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنی لاڈلی بیٹی کو بہت پہاڑ سونا بنوا کے ساتھ روانہ کر سکتے تھے اس لیے کہ رب نے آفر کی تھی کہ آپ احد کو سونا بنوا لیں لیکن کیا دیا میری اور تمہاری بیٹی فاطمہ سے زیادہ لاڈلی ہے جس فاطمہ کی کا مقام یہ تھا کہ آقا اپنے گھر جانے سے پہلے اس کے گھر جایا کرتے تھے سفر سے جب بھی واپس آتے تو مسجد نبی اور پھر فاطمہ کے گھر فاطمہ جیسی بیٹی کہ آقا دنیا سے گئے تو اس کی موت کی بھی دعا کر کے گئے کہ جلدی وہاں پہنچ جائے آخرت چھ مہینے زندہ نہیں رہ سکی جو بیٹی اپنے باپ کے بغیر جسے حضرت علی جیسا خامد ملا تھا مگر باپ کیا جہیز تھا اس کا کیا جہیز تھا اس کا خاندانی ناک اور برادری کی خاطر انسانوں کی زندگیاں تباہ کرنے والوں کچھ اللہ کی طرف لوٹ آؤ کوئی احساس ایسی جو خود جا کے کہہ دے لڑکی کے گھر میں کہ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے یہ عزت والی یہ پاک دامن مجھے جہیز نہیں چاہیے کوئی ہے ایسی زمانے میں جو اسی جہیز کے پیسوں کو جا کے کسی شہید کی بچی کے سر کا دوپٹہ خرید لے کوئی ہے ایسی ہمت والی کوئی نہیں ملے گا صحرا ہے جنگل ہے درندے ہیں بس ناک ناک ناک ناک ناک اور پھر قبر گناہوں کے اڈے بھر گئے ہیں اس لیے کہ شادی مشکل ہو گئی جوانوں کے لیے گھر میں ٹی وی اس پہ گندی عورتیں ڈانس کرے شادی کرنا چاہے تو شادی نہ ملے منہ کالا نہیں کرے گا تو اور کیا کرے کہاں مرے گا جا کے وہ کہاں مرے گا کس شکل میں جا کے وہ اپنے آپ کو بچائے گا کہاں بچائے گا گھر کو تم نے پاک نہیں رکھا جہاد میں تم جانے نہیں دیتی ہو گھر میں تم بی سی آر اور ٹی وی چلاتی ہو اور شادی کے لیے لاکھوں روپے کی شرط ایک مسلمان کی شادی ایک ہزار روپے میں آسانی کے ساتھ ہو سکتی ایک ہزار ایک ہزار روپے نکاح پڑھانے والے مفت ملتے ہیں مجھ سے پڑھوا لو دنیا میں جس نے مفت نکاح پڑھوانا ہو کوئی فیس نہیں دو گواہ مفت ملتے ہیں لڑکی بالغ عاقل نیک لوگ تو جا کے طوائفوں کی مسکراہٹوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں یہاں بیچاری خود پوری جا رہی ہے اور ساتھ اپنے جہیز بھی رشوت کے طور پہ لے جا رہی ہے کہ ساس خوش ہوگی تو نندے خوش ہوں گی تو خامند خوش ہوگا تو خامند بھی خوش ہے کہ بیوی بھی آئی ہے اپنا بیڈ بھی خود ساتھ لائی ہے اگر یہ غیرت مند مرد ہوتا تو خود اپنا بستر خرید یہ مسلمان بچی کے سر پہ اس کا حساب نہ رکھ سوچ ہی نہیں ہے دماغ ہی نہیں ہے اس طرف آج تک عربوں میں بہت ساری خرابیاں آ گئیں لیکن یہ خرابی ان کے ہاں نہیں آئی ان کے ہاں لڑکی کا ایک روپیہ شادی میں خرچ نہیں ہوتا ایک روپیہ آج مرد کے ذمے مار بھی دے گھر بھی دے کیوں وہ رشتہ لے کے جا رہا ہے وہ رشتہ لے کے یہاں سے تو خود بچی جا رہی ہے ایک پاک دامن مسلمان با حیا با عفت بچی جا رہی ہے اور کیا چاہیے اس کے علاوہ نہیں اب وہ ساتھ ہندوؤں کی طرح رشوت بھی لے کر جائے آج کل ہندوستان میں ہم وہاں تہاڑ جیل میں تھے ساٹھ ستر فیصد قیدی تہاڑ جیل میں کم از کم بیس پچیس ہزار قیدی ہوں گے وہ تھے جنہوں نے اپنی بہو کو کم جہیز لانے پہ زندہ جلا کے مارا ہوا تھا زندہ اخبار میں میں نے خبر پڑھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا اور ساتھ ایک ٹین مٹی کے تیل کا دیا تو جب وہ بارات وہاں پہنچی تو انہوں نے پوچھا یہ مٹی کا تیل کیوں دیا انہوں نے کہا شاید آپ کو جہیز پسند نہ آئے اور میری بیٹی آپ نے جلانی ہو زندہ تو میں ساتھ تیل بھی لایا ہوں تاکہ آپ کو خرچہ نہ کرنا پڑے کسی طرح ہمارے یہاں بھی جلانا تو شروع نہیں ہوئے لیکن زبان سے خوب جلاتے جو بیچاری ذرا سا ہلکا مال لائیے بیڈ ذرا کم کمپنی والا ہو الماری ایسا جلائیں گے اس کو ایسا جلائیں گے وہ کہے گی کہ مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیتے تو زیادہ ثواب ہوتا یہ روز روز زبان کی مار دینے سے زیادہ بہتر تیرا باپ بھوکا تیرے بھائی ننگے کچھ نہیں ملا نا بھیج دیا نا بھیج دیا ایسے بلا چلو چلو دنیا مقصود ہے پھر مرتے وقت وسیعت بھی کرنا کہ قبر میں بھی سارا جہیز ساتھ جانا چاہیے کیونکہ مزہ تو نہیں ہے کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ اس کو میری بات موضوع دوسرا چلا گیا معذرت خواہ ہوں میں یہ کہہ رہا تھا میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ایک طرف ان باتوں کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں مجھے پتا ہے کسی نے عمل نہیں کرنا بہت بڑی بڑی دیندار عورتوں کی منتیں کی ماؤں بہنوں کے پاس یہ جہیز ختم یہ برات کی شادی ختم یہ شادی سستی کر دو آسان کر دو یہ جو دوسری شادی کو تم نے حرام سمجھا ہوا ہے اپنے اوپر خدا کے لیے اس کا رستہ کھولو تمہارے مرد گنا کرتے رہے پرواہ نہیں ہے دوسری شادی کرے مر جاتی ہے بالکل جیسے جیسے گر کے ختم ہو گئی کوئی طوفان آ گیا اور فوراً ایک آفت اور پتہ نہیں کیا کیا اگر اس کو ضرورت ہے خود کراؤ جا کے کوئی گناہ نہیں ہوگا تمہیں اور رب کے ہاں تمہیں بہت کچھ اونچا ملے گا بہت کچھ عظمت والا ملے گا خیر موضوع کی طرف آ رہا ہوں اللہ کرے کوئی ایک ایک مجاہدہ عورت ایسی پیدا ہو جائے جو معاشرے میں کھڑی ہو کر ان چیزوں کو ختم کرے اب بچی والے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جہیز نہیں دیں گے وہ تو نہیں کہہ سکتے یہ لڑکے والوں کو ہمت کرنی ہے نا کہ وہ خود لڑکے کی ماں جائے اور کہے کہ میں نے نہیں مجھے بیٹی چاہیے بس خود دوپٹہ لے جائے خود جوڑا لے جائے پہرائے کیسی میں کہتا ہوں آسمان سے فرشتے آئیں گے اس زمانے میں اس کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہ جو مردہ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں رب کیا ان کے لیے بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور خدا تمہیں اتنا سامان دے گا جو بغیر سامان کے بہو لائے گی اتنا سامان دے گا کہ لوگ پھر انگلیاں کاٹ کاٹ کے دیکھیں گے کہیں گے آیا کہاں سے ہے آیا کہاں سے ہے آیا کہاں سے ایسی بات ہے ہم نے تجربہ کیا ہے بعض خواتین کی بغیر جہیز کی شادی ہوئی جو اپنے بس میں تھی جو اپنے اختیار میں ہیں وہاں تو کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے تو زبردستی کر لیتے ہیں اس لیے کہ کہیں تو کسی کی حکومت ہوتی ہی ہے تو ہم نے کی الحمدللہ بغیر جہیز کی شادی آج اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ وہ جہیز والیاں منہ پھلا کے دیکھتی ہیں کہ یہ اللہ کا اللہ کے دین کی برکتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں کاش کوئی دین کو سمجھ کے تو دیکھے خیر دوسری دعوت جو مسلمان خواتین کو مل رہی ہے وہ دین داروں کی طرف سے مل رہی ہے کہ آؤ دین کی طرف آ جائے اب یہاں ہماری عورت حیران پریشان کھڑی ہے کہ میں کس پارٹی میں جاؤں کس تنظیم میں جاؤں حضرت علامہ طاہر القادری صاحب بھی خواتین کو بلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیے ہم آپ کو جھنگ کے جھنگ کی چوکوں پہ کھڑا کریں گے تاکہ وہاں آپ ہماری الیکشن کے پمپلیٹ تقسیم کریں چار سو مسلمان بچیوں کو بے پردہ پمپلیٹ تقسیم کرنے کے لیے وہ ظالم لے کر گیا وہ بھی بلاتے ہیں دین کے نام اور بہت سی دعوتیں کوئی آ کر کہتے کہ آؤ ہم تمہیں حدیث شریف کے ترجمے دے دیں گے اس میں حدیثیں پڑھو اور پھر جا کے گھر ایک ایک گھر میں فساد ڈالو کہ تم نماز یوں کیوں نہیں پڑھتی ہو تو وہ کیوں نہیں پڑھتی ہو اور سارا دن اسی چکر بازی میں پھرتی رہو اور شام کو خوش ہو کے سو کہ تم نے بڑے دین کا کام کر لیا کہ فلاں کی نماز یوں تھی تو یوں کرا دی فلاں کی یوں نہیں تھی تو یوں کرا دی اور حدیث کے ترجمے اٹھا کے پھرتی رہو کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر مختلف دعوتیں میں آپ کو ایک بہت مقدس کام کی طرف اشارہ دے رہا ہوں آپ ان سب دعوتوں کے درمیان اس کو اختیار کریں باقی قیامت کے دن یہ عذر ہمارے دنیا داروں کا نہیں چلے گا کدھر جائیں جی دیندار تو خود اتنے لڑ رہے ہیں ان کے ہاں تو خود اتنے جھگڑے ہیں کہاں جاتے اللہ نے قرآن دیا ہے سمجھنے کے لیے سمجھو اگر جنت کے رستے میں یہ رکاوٹیں نہ ہوں تو پھر جنت مشکل کیسے اور حضور نے تو فرمایا جنت بل بالمکارہ جنت تو بھری ہوئی ہے مشکلات اور تنگیوں سے بحفت النار بالشہوات اور جہنم بھری ہوئی ہے لذتوں سے لذتوں کے رستے پہ چلتے جاؤ سیدھے جہنم میں جا کے اور تکلیفوں کے کانٹوں پہ ایک پاؤں سے کانٹا نکالو تو دوسرے میں دوسرے سے تو تیسرے میں اور تھوڑی دیر بعد جنت کی حسین راہوں میں گم ہو جاؤ اور رب کی محبت کے مزوں میں ڈوب جاؤ جہاں سکون ہی سکون ہے یہ بہت واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت کو آپ قرآن پاک میں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیں یہ تو سب کہتے ہیں کہ جی آخری زمانہ آ گیا اور آخری زمانہ اس وجہ سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ آخری زمانہ ہے کہ نہیں ہے میرے اللہ کو پتا کہ کب قیامت آئے گی کب نہیں آئے گی کسی حدیث میں چودہ صدیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ چودہ صدیوں بعد قیامت آنی ہے یا پندرہ صدیوں بعد آنی ہے ان لوگوں کی بہت ساری کھڑی ہوئی باتیں ہیں اللہ کو خود پتا ہے کہ کب قیامت آئے گی اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا سمجھایا کہ قیامت قریب ہے تم میں سے ہر شخص یہی سمجھے کہ بس کل قیامت آنے والی ہے آج قیامت آنے والی ہے ہم سارے اس مجلس میں یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ بس مجلس سے اٹھیں گے تو اس طرح کا سور پھونکا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا چنانچہ اسی مجلس میں اپنے دل کو عمل کو صاف کر لیں اور اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے مختلف قسم کی نیتیں ابھی سے اپنے دل میں کر لیں اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو ہی گئی ہے اب وہ دوبارہ تو دنیا میں آ نہیں سکتا دیکھیں ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کے حق ہونے کا تذکرہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک نے اس جماعت کے حق اور سچا ہونے کی وضاحت فرما دی ہمیں چاہیے کہ اس فتنوں کے دور میں جہاں دنیا کے نام پر بھی فتنے ہیں دین کے نام پر بھی فتنے ہم ان فتنوں کے دور میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان لوگوں کے ہم نوا ہم خیال بن جائے اور ان کے پشتی بان بن جائے جن لوگوں کو حق ہونے کیا حق ہونے کی صنعت خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی دیکھیں قرآن کی تصریح نماز اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے نماز کی فرضیت کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے بیسوں درجنوں آیتوں کے اندر واقعی مصلاطا واقی مصلاطا واقی مصلاطہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور ساتھ فرما دیا عقیم ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرق نہ بنو یعنی نماز چھوڑنے سے خطرہ ہے کہ مشرق بن جائے گا نماز فرض ہو گئی اب اس نماز کو جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا جو کہ نماز ہے ہی نہیں اور جو اس نماز کو نہیں پڑھے گا وہ فاسق اور گناہ گار اور حق کی جماعت سے دور نکل جائے گا اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اس ستون کو گرا دیا اس کا دین گر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا اسلام نے قرآن پاک نے ہمیں بتایا روزہ فرض ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم مستیاں کما علی الذین من قبلکم اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ کتبا فرض کر دیا گیا اب روزے کو ماننا بھی فرض اس پر عمل کرنا بھی فرض جو روزے کا انکار کرے گا کہ میں روزہ مانتا ہی نہیں ہوں روزہ اسلام میں نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا اسلام کا منکر قرآن کا منکر ہو جائے گا اور جو روزہ نہیں رکھے گا بغیر عذر کے کوئی عذر نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتا وہ گناہ گار اور حق کی جماعت سے نکل گیا حق والا کبھی نہیں ہو سکتا جو روزہ نہیں رکھتا قرآن پاک نے زکات کو فرض قرار دیا مختلف آیتوں میں بہات زکاتا اور زکات تو بیسوں درجنوں آیتوں میں زکات دینے کا حکم کیا مال کے چالیسویں حصے میں زکات دینی ہے جب تمہارا مال نصاب کے برابر ہو اور نصاب کی مقدار بھی بتا دی گئی ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہے اور چاندی پہ ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور بکریوں کا نصاب بتا دیا اونٹ کا بتا دیا گائے بیل سب حضور پاک نے بتا دیا جب تمہارے مال پہ ایک سال گزر جائے اور یہ مال تمہاری ضروریات سے زائد اور تمہارے قرضے سے فارغ ہو تو تمہیں اس کا چالیسواں حصہ دینا پڑے گا ایک سو روپئے میں صرف ڈھائی روپے ہزار روپے میں صرف پچیس روپے تمہیں اللہ کے رستے میں قربان کرنے پڑیں گے دینے پڑیں گے جو زکات مانے گا وہ مسلمان جو زکوٰۃ کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا اور جو زکوٰۃ کو مانے گا کہ میں زکوٰۃ مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ آل حق کی جماعت میں سے نکل جائے گا اس لیے کہ فرض چھوڑنے والا کبھی حق نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے چوتھا فریضہ قرآن پاک میں لایا ولی اللہ عالم ناسی منستتا الیہ سبیلا اور لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے حج فرض ہے جسے استطاعت ہو تو جو استطاعت والا ہوگا اس کے ذمے حج فرض ہو جائے گا اور یہ پرانے پاک میں مذکور ہو گیا تو حج کا ماننا فرض حج کا ادا کرنا بھی فرض تو جو حج کا انکار کر دے گا میں حج کو مانتا ہی نہیں ہوں یا حج کے معنی بدل دے گا کہ میں گھر بیٹھا ہوں یہ بھی حج ہے میں لیٹ رہا ہوں یہ بھی حج ہے میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ بھی حج ہے جو حج کو مانا بدل دے گا جو حج کا انکار کر دے گا تمام علماء کا اتفاق ہے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا اور جو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرے گا وہ حق کی جماعت سے نکل کر فاسق مسلمان تو رہے گا لیکن فاسق ہو جائے گا حضور نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو وہ نہیں کرتا پھر اس کی مرضی یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے یہ بات سمجھ آگے یہ چار فرض نماز روزہ حج زکات ان چار فرضوں کو ماننا بھی فرض کرنا بھی فرض جو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا کافر کیونکہ قرآن کا مدد اور جو نہیں کرے گا وہ فاسق نا فرمان نا فرمان حق حق جماعت نہیں ہو سکتی قرآن نے چوتھا پانچواں فرض لایا پانچ فرض قرآن نے بیان کیے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے مسلمانوں کے پانچواں فرض کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم تم پہ اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا اور یہ تمہیں مشکل لگتا ہے ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ اچھی ہو اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور بری ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلم پھر جہاد کی فرضیت کے بعد اللہ پاک نے اس جہاد پہ قرآن کی چار سو چوراسی سے زائد آیتیں نازل فرما دی پوری کی پوری صورتیں ایسی نازل فرما دی جن میں جہاد کا تذکرہ ہے سورہ انفال انفال کہتے ہیں اس مال کو جو دشمنوں سے جنگ میں چھینا جاتا ہے سورہ پراگ پراگ کہتے ہیں دشمنوں سے اعلان جنگ کرنے کو کہ جاؤ ہم تم سے بری ہیں اب آئندہ تمہاری اور ہماری لڑائی ہوگی سورہ سب سب کہتے ہیں میدان جنگ میں مجاہدین کے قطار بنا کے کھڑے ہونے کو اس پر صورت لائیے سورہ قتال جس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں قتال کے کے معنی لڑنے آتے ہیں سورہ فتح فتح کہتے ہیں جنگ کے بعد جب مسلمان غالب ہو جاتے ہیں اس غلبے کو فتح کہا جاتا ہے سورت النصر جنگ میں مسلمان پر اللہ کی جو مدد آتی ہے اس کو نصر کہا جاتا ہے سورہ آتیات گھوڑا پہ کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے اس کپڑا بندھنے کی وجہ سے اس کی سانس رکتی ہے تو ایک آواز کی پیدا ہوتی ہے اس آواز کو اور زبان کہتے ہیں تو جو گھوڑے اس آواز کو نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں ان گھوڑوں کو آدیات کہا جاتا ہے دوڑنے والے گھوڑے آدایاتوں کے معنی دوڑنا ان کا تذکرہ تو قرآن نے پوری صورت نازل فرما دی چار سو چوراسی آیتوں میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا جہاد کی فرضیت بیان فرما دی شہید کی زندگی بیان فرما دی کہ شہید مرتا نہیں ہے زندہ ہوتا ہے جہاد کے آداب احکامات بیان فرما دیے مجاہد کا اجر بیان کر دیا اور قیامت تک اعلان کر دیا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی جو جہاد میں نہ گیا ہو مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا لا الذین کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں جو قائدین ہیں اور وہ جو اللہ کے رستے پہ لڑنے والے ہیں پھر اللہ پاک بتا دیا کہ کعبہ کا کعبہ میں جا کے حاجیوں کی خدمت کرنے سے بھی زیادہ افضل جہاد ہے اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے چار سو چوراسی سے زائد آیتوں میں یہ عمل اور بتا دیا کہ وقات فتنا اور یہ جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے فتنا کہتے ہیں دہشت گردی تو جب تک کفر کی دہشت گردی رہے گی جہاد بھی رہے گا اور کفر کی دہشت گردی تو رہنی ہے آخر تک جب تک حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور امام مادی نہیں آ جاتے اور کافروں کے آخری سردار دجال کو قتل نہیں کر دیتے اس وقت تک تو یہ دہشت گردی رہے گی تو جہاد قیامت تک جاری رہے گی یہ دیکھیں یہ وہ جماعت ہے جن کے حق سچ افضل ہونے کو قرآن نے ایک دو نہیں سینکڑوں نے بیان کیا نماز کا فرضیہ نماز بہت بڑا فرض ہے اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے بے نمازی کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے بس نام کا رہ جاتا ہے باقی کوئی روزہ بڑا ہے حج بڑا ہے زکات لیکن آپ حیران ہوں گی میری مسلمان بہنوں قرآن نے جہاد کو نماز روزے حج زکات سے بھی زیادہ بیان کیا زیادہ مدینہ منورہ میں کل آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ساڑھے بارہ سو نازل ہوئی اور ان ساڑھے بارہ سو آیتوں میں پونے پانچ سو سے زائد آیتیں جہاد کی ہیں تو خود سوچو مدینہ میں جہاد کتنی آیتیں نازل ہوئی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو مہینے میں یا خود لڑنے نکلے یا اپنے لڑائی کے لیے کوئی جماعت بھیجی ستائیس جنگوں میں آتا مدنی خود گئے ہیں اما عائشہ جہاد میں گئی ہیں ام سلیم جہاد میں گئی ہیں ام سلمہ جہاد میں گئی ہیں حضرت محمہ صفیہ جہاد میں گئی ہیں حضور کی ساری بیویاں جہاد میں گئی ہیں انہوں نے مجاہدین کو پانی پلائے اور زخمیوں کی مرم پٹی میں ساتھ دیا اور بہت ساری مسلمان عورتیں بھی گئی ہیں حدیث کی طرف آئے حضور پاک فرماتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا میری امت کی ایک جماعت تجال کے ساتھ جہاد کرے گی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہ کے لڑتی رہے گی اس کی مخالفت کرنے والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اس کی ظاہرین علی من ناباہم وہ غالب رہیں گے اپنے مخالفوں پہ یہاں تک کہ اسی جماعت کا آخری حصہ کن سے قتال کرے گا مسیح دجال سے قتال کرے گا اور حضور پاک نے فرمایا کہ دو امت کی دو جماعتیں تو جہنم سے بالکل نجات ہیں ان کو دیکھ کے اعلان کر دو جنتی ہیں ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ہوں گے دوسرے جو ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوں گے ہندوستان کے جہاد میں جو شرکت کرے گا وہ شہید ہو گیا تو افضل شہید بچ کے آ گیا تو محرر یعنی جہنم سے نجات تمام علماء نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں حق جماعت کی نشانی یہ کہ وہ جانے لٹانے والے اور جہاد و قتال کرنے والے تو آپ کو دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے باقی لوگ تو دنیا بنانے کے پیچھے پڑ سکتے ہیں ان بیچاروں نے کیا دنیا بنانی ہر شخص مرنے کے لیے اپنی جان کٹانے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ کر لیا تو آپ کو قرآن کا نور بھی نصیب ہو جائے گا آپ کی آخرت بھی بن جائے گی اور اللہ پاک آپ سے جہاد کا عصمت والا کام لے لے گا اس جماعت کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آگے کے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں روزانہ ان کی قربانیاں تو گنے آپ لوگ کون لڑ رہا ہے کشمیر کے اندر کون اتنی زیادہ قربان کر رہا ہے دنیا کے اور ملکوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا یہ یہی ہے جو پاکستان کی سڑکوں پہ پھر کے جہاد کو جہاد کو بدنام کرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پمپلٹ مجاہدین کے خلاف چھاپ کے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو دیتے ہیں جا کے اڈوانی سے تو پوچھو وہ کس سے گھبرا رہا ہے جاؤ بش اور واجپائی سے تو پوچھو کن کے نام کا ان پہ سلسلہ پڑا ہوا ہے جا کے کے کافروں سے تو پوچھو کن سروں کی قیمتیں انہوں نے کروڑوں ڈالر مقرر کر رکھی ہیں اور کتوں کی طرح انہیں قتل کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں تمہارے یہ چند مسلمان بھائی ہیں جو اس زمانے کی حق جماعت ہے اسی جماعت کا آغاز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور حضرت اسامہ کے لشکر پر اللہ کے نبی دنیا سے روانہ ہوئے یہی جماعت اس زمانے میں حق ہے قتال کرتی ہے جو اللہ کے رستے میں لڑتی ہے جو جانے قربان کرتی ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرواتی ہے جو اتنی پابندیوں کے بعد بھی جہاد کی بات کرتی ہے جنہیں جیلیں ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں جنہیں رسوا اور دلیل کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ خریدے جاتے ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے کافر منافقوں کو آگے پیسے دیتے ہیں کے ساتھ ہوگا پہلا حصہ حضرت محمد عربی کے ساتھ آخری حصہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا خیال ہے میری بہنوں اگر تم بھی اس جماعت کا حصہ بن گئی اگر آپ نے بھی اس مقدس جماعت میں شمولیت کی تو آپ کا آپ کا کتنا کچھ اونچا حصہ شامل ہو جائے دنیا کی دنیا کی تضاد بیانیاں دیکھو ایک طرف آپ کے پاس بہت سارے پمفلٹ اشتہار پہنچے ہوں گے مجھے پتا ہے خواتین کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے ایک طرف یہ ہے کہ ختم ہو گئے ہیں ختم ہے جی کوئی ماحول نہیں کوئی چیز نہیں بس تقریریں ہیں ختم جب ختم ہو گئے تو پھر فاتحہ پڑھو نا ہمارے اوپر یہ اتنے روز روز کمپلیٹ کیوں شائع کرتے ختم ہونے والوں کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے پھر نیا کمپلیٹ نیا اشتہار نئی کیسٹ نئی بات نہیں لگتا ہے نہیں ختم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس لیے روز نہیں پریشانی روز کوئی نہیں پریشان ختم ہو گیا جان چھٹی پھر تم آرام سے کام کرو اپنا نہیں میری بہنوں یہ جماعت سخت جان جماعت ختم نہیں اس میں سے کچھ افراد کی چھانٹی ہر وقت ہوتی ہے جیسے فصل پک جاتی ہے پھر اس میں سے فصل پکنے کے بعد کٹائی ہوتی ہے اب کسان ضد کرے کہ نہیں جی یہ سارا سارا میرے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹہنی ہے یہ بھی میں نے لگا یہ بھی بڑی محنت سے نکلی اوپر جو بھوسا ہے وہ بھی کہا جائے گا نہیں کسان بابا اب اس کو تھریشر میں ڈالنا پڑے گا تھریشر میں ڈالنا پڑے گا اس لیے کہ بھوسا جانوروں نے کھانا ہے گندم انسانوں نے کھانی ہے اگر یہ چھانٹی نہ ہو نہ انسان فائدہ اٹھا سکیں گے نہ کچھ ہر جماعت میں چھانٹی ہوگی آخر میں تھریشر چلے گا کچھ ادھر کچھ ادھر دیکھو حق کتال کے ساتھ کون وابستہ ہے کون لڑ رہا ہے کون قربانی کر رہا ہے کون اپنی جانیں کٹا رہا ہے اس لیے تشویش اور پریشانی کی ضرورت نہیں آپ نے جس جماعت کا ہاتھ تھاما ہے اس وقت روئے زمین پہ بہت کم ایسی جماعتیں ہوں گی ہمارے ہاں کسی حق جماعت کی مخالفت نہیں کی جاتی کسی کی ساری کیسٹیں اٹھا کے دیکھ لو ساری کتابیں سارے پمپلیٹ پاکستان کی جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے ہم لوگ تبلیغی جماعتوں کے خلاف نہیں بولتے مدرسوں کا تعاون مساجد کا تعاون کوئی ایسی جماعت ہے جس کے پاس ہزاروں کا اسٹیج اور اس نے دوسروں کو معاف کیا ہو سوائے اس جماعت جولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مسلمانوں کو دعوت اور کسی کی مخالفت نہیں ملی کسی کی مخالفت صرف اپنے کام سے کام پھر ایسی جماعت دیکھی ہے جس کے سو فیصد اخراجات مہاجروں پر اور شہیدوں کی کفالت میں جاتے ہیں چھ سو پونے چھ سو شہیدوں کے گھروں میں چولہا چلتا ہے الحمدللہ اللہ کے حمل و کرم اور اتنے سخت طوفان آ گئے پابندیاں نظر بندیاں بدنامیاں پریشانیاں ایک شہید کے گھر بھی وزیمہ نہیں رکا اللہ کے حمل و کرم ہم اور محاذوں پہ یہ حالت ہے کہ آج کفر اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے لیکن اسے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک قاضی بابا کے بعد دوسرا پیدا ہو جاتا ہے تیسرا پیدا ہو جاتا ہے میری بہنوں یہ جماعت صرف تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھی اللہ کے نعمت میں شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے یہ جماعت یہ ساتھی یہ طرز دیا ہے اللہ کے فضلوں سے مالیات فضل و کرم سے مالیات میں اتنی احتیاط ہے کسی جگہ نہیں ہوگی ہمارے رجسٹر کھلے پڑے ہیں جس نے آ کے چیک کرنے ہو کرے آگے دیکھے آگے جماعت کی ذمہ دار قیادت مجاہدین کی اموال استعمال تک نہیں کرتے میرے لیے یہ جماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مجھے اس جماعت سے اللہ نے بہت نعمت ہے دورہ تفسیر ہوا مردان میں جماعت کی سے کئی ہزار طلبا نے آیات جہاد کی کوہاٹ میں دورہ تفسیر میں بھی موجود تھا یہ قرآن بھی موجود تھا جب ہم جماعت میں شامل ہوا اللہ نے ان آیات کو اجاگر کر دیا آج بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر علماء حیران ہوتے کہتے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی آیات جہاد اسی جماعت کی بدولت اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے بڑے بڑے کافروں کے دل میں کھٹکنے کی توفیق دیے کانٹا بنا کے ہم اللہ سے قیامت کے دن اتنا تو کہیں گے جب صدر نے پہلی دفعہ ہماری تنظیم کا نام لیا میں نظر بنتا بہت خوش ہوا بہت رو رو کے اللہ سے کہا میں نے کہا اللہ قیامت کے دن میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم سے کیا حساب لیتا ہے زمین پہ تیرا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا تھا اللہ ہم گلاگاروں کو اسی کے صدقے معاف کر دیں کہ تیرے سب سے بڑے دشمن کے دل میں جو کانٹا اور کھٹکا بن کے آئے تھے ہم ہم غریبوں کو بغیر حساب کتاب کی بخش کہ تیرے دشمنوں کے دشمن تو ہے نا آج ان کے لیے تو تکلیف ہے آج وہ ہمیں مارنے کے لیے پھر رہے ہیں کسی دن ممکن ہے کامیاب ہو جائے لیکن اس وقت تو ہم ان کی ان کے دل پر بوجھ اور صدمہ بنے ہوئے تھے نا یہ میرے اللہ کا شکر ہے ہمیں تو اس جماعت کی بدولت اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی بہت ساری برائیوں سے بچایا ہے بہت ساری اچھائیوں کی رب نے توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان اچھائیوں کو قبول فرما لے اور جو غلطی ہے ان سے درگزر اگر آپ بہنیں بھی آ جائیں گے اس میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا لیکن ذرا دل مضبوط کر کے آنا قربانیوں والی جماعت حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح خامد عمر ابن جموں جیسا شخص لگڑے تھے پاؤں سے لیکن بڑے بڑے جیو وقار تھے شرک کے زمانے میں لوگوں کی بتوں پہ دعوت کرتے تھے جب مسلمان ہوئے تو ہاتھ اور کھول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ولیمہ ولیمے کا انتظام عمر ابن جموں خود کرتے تھے ایسی سعادت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے حضرت عامر ابن جموں کے خرچے سے ہو رہے ہیں اتنے سعادت پر چار جوان بیٹے تھے ہندا کے اور ہر بیٹا فدائی تھا ان میں سے خلاد سب سے طاقتور اور تکڑا جوان تھا جب چلتا تھا زمین کو بھی پتا چلتا جا رہا ہے ہماری عورتیں تو آج کل زنانے پار رہی ہیں وہ بلی آگے ڈر جاؤ کتا آگے ڈر جاؤ چھپکلی پھر ان کے گلے میں لاکٹ آٹھ آٹھ تعویذ بیچاروں کے لٹکائے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیر ہل چلانے کے لیے آ رہا ہے اتنے گلے میں تعویذ اور بازو اور مضبوط بچے بناؤ خلاد جیسے بچے جو کہ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن میں گھر میں روتے ہوئے آتے تھے امی مجھے فلاں نے مارا ہے تو اٹھ کے چار تھپڑ لگاتے تھے کہ تم مار کھا کیا ہے میرا بیٹا ہو چند دن تو ماں سے مار کھائی اس کے بعد واپس آ کے ہر کسی امی میں فلاں کو مار کے آیا ہوں کہ شابش بیٹا شابش سو اس طرح سے پرورش کی اور یہ حضرت زبیر پھر ایسے تھے کہ قیامت تک جو مجاہد بھی ہاتھ میں تلوار اٹھائے گا مرد یا عورت اس کا پہلا اجر زبیر کو ملے گا چاہے یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا نا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قبر مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یا گرفتار ہو گئے تو یہ زبیر گیارہ سال کے یا تیرہ سال کے تھے تلوار لے کر غصے سے گھماتے ہوئے دوڑے پاک اچھا قداور ماں اگر صحیح پرورش کرے بارہ تیرہ سال کی عمر میں آدمی اچھا قداور جوان ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹی وی نہ دکھاؤ ٹی وی نہ دکھاؤ اس کے کانوں میں گانے نہ ڈالو اس کو بلی کتے سے نہ ڈراؤ تھوڑی سی اس کو ورزش محنت کراؤ دماغ دل اس کا پاکیزہ رکھو بچہ بارہ تیرہ سال میں تکڑا جوان ہو جاتا ہے تو گیارہ سال کی عمر میں وہ غصے سے نکلے رستے میں دیکھا کہ حضور پاک خود آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہیں سنا تھا آپ گرفتار ہو گئے تو کہا اگر میں گرفتار ہو گیا ہوتا فرمایا کہ آج مکہ کی نہروں کو ان مشرقوں کے خون سے بھر دیتا تھا حضور پاک مسکرائے تھے کہ اچانک چہرے پہ اثرات ظاہر ہوئے وہی آ رہے تھے وہی آئی جبرائیل امین ابین نے کہا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہے ہیں اور بتا دیجیے ان کو کہ قیامت تک جو بھی تلوار اٹھائے گا دین کی غیرت کے لیے اس کا پہلا اثر زبیر کو ملے گا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا نا اگر بچہ مار کھا کے آئے ماں اٹھا لے پھر زمین کو مارے زمین کو کتنے کیوں مارا دیوار کو پٹائی کرے پھر سینے سے لگا کے تو اس کو انڈے کھلائے پھر آئے تباہ ہو جائے کیڑے پڑ جائے ان کو جنہوں نے میرے بچے کو مارا ہے تو پھر لٹا دے جس ہو بچہ پھر کہے گا میں ایسے ہی بن کے رہوں نرس بن کے رہوں بس جب اسے جوان بناؤ گے اس کے دل میں جذبے جہاد ڈالو گے تو اللہ پاک کے اس کا مقام ہوگا تو ہندا کا بیٹا خلاد چار بیٹے اور بھائی اتنا بڑا مجاہد ہے حضرت عبداللہ بن عظام رضی اللہ تعالیٰ غزب عہد میں تینوں شہید ہوتے ہیں حضرت ہندا کے خامن بھی شہید ہو گئے عامر ابن جمو جو حضور پاک کے ولی میں کرتے تھے حضور نے کہا میں نے اسے جنت میں چلتے دیکھا وہاں لگڑا نہیں ہے وہاں ٹانگ بھی ٹھیک کر دی اللہ پاک نے اور عمر ابن اور خلاد بھی شہید ہو گیا جوان بیٹا اور حضرت جو عبداللہ بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے اوپر فرشتے باقاعدہ پہرا فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے جب تک دفن نہیں ہو گئے فرشتے ان کے اوپر باقاعدہ سایہ کیے رہے اور ہندا ان تینوں کی لاشیں اٹھا کے مدیرہ کی طرف جانے لگی حضرت عائشہ نے پوچھا ہندا کیا ہوا کیا کوئی پرواہ نہیں ہے باپ بیٹا اور بھائی شہید ہو گئے لیکن اللہ کے نبی شریعت نے مجھے کوئی پرواہ نہیں شکر ادا کر لیکن وہ اونٹ نے مدینہ جانے سے انکار کر دیا جاتا ہی نہیں تھا حضور نے فرمایا ان کو یہیں دفن کرو حضرت عامر اپنے جموں نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے گھر لوٹا کے واپس نہ آنا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اونٹ کو حکم دے دیا کہ تو نے واپس چل کے نہیں جانا تو نہ وہ عہد میں آرام فرما رہے ہیں شوہل عہد کے ساتھ تو اللہ آج بھی کوئی ایسی ہندا پیدا کر دے ایسی خواتین پیدا ہو جائے وہ کلیجے چبانے والی ہندا تو بہت پیدا ہو گئی لیکن یہ اپنے تین تین گھر کے بکڑے ایک دن میں شہید کرا کے رب کا شکر ادا کرنے والی بہت تھوڑی دل مضبوط کر کے آنا اس ہے میں اور کان پکے کر کے آنا اس لیے کہ مجاہدوں سے کافروں کو بہت تکلیف تو جن کو تکلیف ہوتی ہے آپ خود کہ تم پہ پاؤں رکھیں گے تو وہ بیچارہ آواز نہیں نکالیں گے تو جب یہ ان سے لڑتے ہیں تو وہ بھی نہیں بدلاؤ کرنے کے لیے بات نہیں کریں کہ گالیاں دے کے تاکہ کسی طرح یہ جان چھوڑے پیچھے ہٹے ڈر کے بیٹھے تو ہماری جان چھوٹے جو لڑنے نہیں جا رہے جو گانے گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں ان سے کافروں کو کیا ڈر ہے کافروں نے تو مارنا اور بدلاؤ کرنا مجاہدین کو ہی ہے جن سے ان کو زیادہ خطرہ ہے جن سے خطرہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے میری آپ کو پرخلوص دعوت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سب بناتے عائشہ میں شامل ہو جائیں ہفت روزہ شمشیر اشارہ نکلتا ہے وہ پڑھیں اور ماہنامہ نکلتا ہے بناتے عائشہ وہ پڑھیں ہم نے عورتوں کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے لیکن رمضان المبارک کی مشغولیات کی وجہ سے میں اسے اپنی عاملہ میں نہیں رکھ سکا وہ نصاب ہم نے عورتوں کے لیے مرتب کیا مردوں کا نصاب اللہ کے فضل سے چل پڑا پورے پاکستان میں صرف ایک مہینے میں غیر عالم کو اللہ کے فضل سے بہترین قسم کا دیندار مسلمان بنا دیتے ہیں رات کے ڈھائی بجے اٹھتا ہے تعجد پڑھتا ہے فجر اشراق پھر تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے اس میں مسئلے مسائل تعلیم الجہاد میں جہاد کے احکامات اور تاریخ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور غزوات اور سارا دن دینی ماحول میں ایک مہینے میں جو شخص ہمارے پاس آئے تھے انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا ایک مہینے بعد اس حالت میں گئے کہ کلمہ آتا ہے نماز آتی ہے وضو کے مسائل زکات کے مسائل جہاد کے مسائل بائیس حدیث زبانی یاد اور تحجد کی پابندی چہرے پہ نور دعاؤں سے توبہ دعاؤں سے دعاؤں کی جو ہے وہ کشش اور گناہوں سے توبہ یہ سارا کچھ کر کے تو آپ بھی اپنے خامدوں کو ہمارے پاس بھیجیں ایک مہینے کا کورس ہے دورہ اثاثیہ اس میں تین کتابیں پڑھا دیتے ہیں بیس حدیثیں یاد کرا دیتے ہیں کلمہ نماز تلفظ کے ساتھ درست کرا دیتے ہیں آزاد اقامت کا طریقہ طریقہ سکھا دیتے ہیں جہاد کے بارے میں جامع مفصل معلومات دے دیتے ہیں حضور پاک کی سیرت پڑھا دیتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں اگر کوئی آئیڈیل ہو کوئی نمونہ ہو تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تاکہ ادھر ادھر نہ بکھرے اور اسے حیا اور پاکیزگی سکھاتے ہیں تو آپ اپنے خاوندوں کو بھیجیں ایک مہینے بعد بھائیوں کو بھیجیں بیٹوں کو بھیجیں ایک مہینے بعد جب وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو آپ ان میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے ہمارے پاس تو جو آئے ہیں پڑھنے کے لیے ایک مہینے بعد کئیوں نے کہا کہ اب تو واپس جانے کو دل نہیں کرتا اتنا دین ہمیں ایک مہینے میں الحمدللہ پتہ چل گیا جو سال ہا سال میں بھی نہیں ملتا تھا ماحول کی بات ہوتی ہے جہادی تربیت کرائیں اپنے بچوں کو اپنے خاون کو اپنے بھائی کو کیونکہ اگر جہادی تربیت نہیں ہوگی تو بزدل رہیں گے اور کام نہیں کر سکیں گے دین کا اسی طرح سے جو خواتین کا نصاب ہے وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اگر اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی توفیق دی تو ہم رمضان المبارک کے بعد وہ نصاب اپنی مسلمان بہنوں کو پیش کر دیں گے ابھی وقتاً فوقتاً بناتے عائشہ ماہنامہ بناتے عائشہ جو ہمارا ماہانہ رسالہ ہے اس کے اداریے میں خواتین کے لیے مختلف قسم کی باتیں اور ان کے لیے ہدایات وغیرہ آتی رہتی ہیں ابھی یہ کام پوری طرح منظم نہیں ہوا اللہ کرے گجرا والا سے ہی شروع ہو جائے یہاں کی بہنیں پورے جوش فروش کے ساتھ آ جائے میرے پاس جو اصلاحی ڈاک آتی ہے پورے ملک سے کافی زیادہ خطوط آتے ہیں ان میں زیادہ ڈاک خواتین کی اسی گجرا والا شہر سے ہوتی ہے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ وہ اپنے معمولات کرتی ہیں اور جن نے بیعت کی ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ اچھی ترقی کر رہی ہیں بعض خواتین گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں اس لیے ہم یہاں کی خواتین کو خاص دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرمائے اور ان کی توجہ دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف لگائے دنیا کے مسائل ان کے خود حل فرما دے اور آخرت کے لیے انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہی چند گزارشات پہ میں اپنی بات اور گفتگو ختم کروں گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وا صن الحمد للہ رب العالمین